امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو عبداللہ اغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار تین سو اکیس